ابن شہاب نے کہا مجھے علی بن عبداللہ بن عباس نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چورانوے